عبد الرحمن بن افزا نے اپنے والد سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مسح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تیرالیس